شیبانی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن نبی رضی اللہ عنہ سے رجم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا تھا میں نے پوچھا سورہ نور سے پہلے یا اس کے بعد انہوں نے بتلایا کہ مجھے معلوم نہیں اس روایت کے مطابق علی بن مسر خالد بن عبداللہ محاربی اور عبید اور عبیدہ بن حمید نے شیبانی سے کی ہے اور بعض نے سورہ نور کے بجائے سورہ معدہ کا ذکر کیا ہے لیکن پہلی روایت صحیح ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار آٹھ سو چالیس